الله الله الله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت سے نواز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عجیب مخلوق پیدا کی ہے سبحان اللہ گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن گلہائے رنگ رنگ سے ہے رونق چمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے اللہ نے ہر کام کے لیے افراد پیدا کیے کسی سے کسی انداز سے کام لیتا ہے کسی سے کسی انداز سے کام لیتا ہے بہرحال اللہ ہمیں ہماری اصلاح فرما دے ان برکات سے ہمیں متمتع ہونے کا عمر بھر موقع عطا فرماتا رہے اللہ Akla programı. Kitap Evet. Şahsen mi? Kaçak. Var. Sarf gibi bir Evet, skaldı. Oraya yok. Oraya yok.